ابو حازم نے ابو سلمہ سے انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور اس نے انہیں بہت حقیر سا خرچ دیا جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گے اگر میرے لیے خرچ ہے تو اتنا لوں گے جو میری گزران درست کر دے اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گے انہوں نے کہا میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے نہ خرچ ہے اور نہ رہائش صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھانوے